کسی فوجی پہ ہاتھ اٹھانا اس ملک پہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے مجاہد اللہ کا فوجی ہے جو اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ گویا کہ اللہ پاک کی خدائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ان مجاہدوں نے کیا کیا نہ یہ چوری کرتے ہیں نہ یہ ڈاکہ مارتے ہیں نہ یہ ملک میں موجود اقلیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ یہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی کی گردن پکڑتے ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں بہنیں سامنے آ جائے گردن جھکا کے ان بہنوں کے چہروں کی حفاظت کرتے ہیں کشمیر میں جا کے اپنی جانوں کے سودے کرتے ہیں افغانستان میں جا کے کفر کا مقابلہ کرتے رہے سوویت یونین کو اس ملک میں نہیں آنے دیا یہ قرآن کو زندہ کرتے ہیں یہ نبی کی حدیثوں کو زندہ کرتے ہیں یہ تو اس قابل تھے کہ ہمارے حکمران ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے ہاں برکت کے کے کے لیے لے جاتے الٹا ان ان خلاف کھڑے ہوں گے جب وہ لیڈروں کو ماریں گے جب وہ ان کو تنگ کریں گے پھر یہ بھی غصے میں آئیں گے ایک وقت آئے گا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے جب تنظیمیں نہیں رہیں گی جب دفتر نہیں رہیں گے جب قیادت نہیں رہے گی جب سنبھالنے والے نہیں رہیں گے جذبات تو دل میں ہوں گے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بھی مقابلے پہ آئیں گے اور آسمان منحوس منظر دیکھے گا کہ دونوں طرف سے گولی چل رہی ہوگی چلانے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان خدا کے لیے میرے اس ملک کو جسے لاکھوں مہاجروں نے اپنا خون دے کے حاصل کیا تھا آپس کی جنگوں میں مت کرو امریکہ سے کہہ دو کہ اپنی کھال کے اندر رہے